حضرت اوس بن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ قبیلہ کے وفد میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے قریش کے حلیفوں کو تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مالک کو اپنی ایک عمارت میں ٹھہرایا حضرت اوس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور قدموں پر کھڑے ہو کر ہم سے بات چیت فرماتے یعنی بازو نصیحت کرتے جو بعض اوقات طویل ہو جاتی حتیٰ کہ آپ کبھی ایک پاؤں پر بوجھ دے کر کھڑے ہوتے کبھی دوسرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر وہ باتیں سناتے جو آپ کو اپنے قوم قریش کی طرف سے تکلیفیں پہنچی تھیں اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہیں تھے ہم لوگ تو کمزور اور دبے ہوتے تھے وہ غالب اور زور آور تھے پھر جب ہم مدینے آ گئے تو ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا توازن کم و بیش ہونے لگا کبھی ہم ان پر غالب آتے کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا جاتے ایک رات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اس کی نسبت تاخیر سے تشریف لائے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج رات آپ کو ہمارے ہاں تشریف لانے میں دیر ہو گئی فرمایا میری روز مرہ کی قرآن کی منزل پوری نہیں ہو سکی تھی مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ اسے پورا کیے بغیر تمہارے پاس آؤں حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آپ لوگ روزانہ تلاوت کے کے لیے مجید حصے کس طرح مقرر کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا پہلا حصہ تین سورتوں کا یعنی سورہ بقرہ آل عمران اور نساء دوسرا حصہ پانچ سورتوں کا سورہ معدہ سے سورہ برات تک تیسرا حصہ سات سورتوں کا سورہ یونو سے سورہ نحل تک چوتھا حصہ نو سورتوں کا بنی اسرائیل سے فرقان تک اور پانچواں حصہ گیارہ سورتوں کا سورہ شعرا سے یاسین تک چھٹا حصہ تیرہ سورتوں کا سورہ سو سے اجرات تک اور ساتواں حصہ مفصل کا یعنی سورہ قاف سے آخر تک سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پنتالیس